حمد باری تعالی پیش خدمت ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے ذلت ہے جو اس در کے سوا ہاتھ پسارے دلت ہے جو اس در کے سوا ہاتھ پسارے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے جو صاحب ایمان ہے جو صاحب ایمان ہے کبھی پیٹ کی خاطر جو صاحب ایمان ہے کبھی پیٹ کی خاطر ایمان کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے ایمان کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے ایمان کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق تو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے کی دھن پر کوئی ناچے کوئی تر کے کی دھن پر کوئی ناچے کوئی ترکے ہم نے یہ تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے یہ تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے یہ تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے تقدیس سکھ پردے میں کوئی مال بٹورے تقدیس سکھ پر دے میں کوئی مال بٹورے یوں قوم سے دھوکہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یوں قوم سے دھوکہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یوں قوم سے دھوکہ نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق تو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے تلواروں کے سائے میں بھی حق ہوگا زباں پر تلواروں کے سائے میں بھی حق ہوگا زباں پر ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں